جناب عبد الرحمن بن ابو لیلہ حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ انصار میں سے تھے یہ ایک دفعہ اپنے قوم سے باتیں کر رہے تھے وضاحی آدمی تھے اور انہیں ہسا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوک میں ایک لکڑی چبھو دی تو انہوں نے یعنی عسید بن حزیر نے کہا مجھے بدلہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو انہوں نے کہا آپ پر تو قمیص ہے اور مجھ پر قمیص نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیض اوپر کر دی تو اسید نے آپ علیہ السلام کو اپنے بازوں میں لے لیا اور آپ کے پہلو پر بوسے دینے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری یہی نیت تھی سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چوبیس